اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر پچیس ہے جو ہم پارہ نمبر چوبیس پڑھ رہے تھے سورہ حامیم سجدہ یا اسی کا نام کیا ہے فصیلت تو اس میں جو لاسٹ رکو تھا چھ نمبر رکو اسی کا یہاں پر کنٹینیشن آیا ہوا ہے لوگ پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی ان کو قیامت کے اوپر شک تھا تو کیا پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی اس لیے بتایا گیا کہ اللہ کو اس کا علم ہے قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں کسی فرشتے کو تک اس کا علم نہیں ہے ایون جو فرشتہ یعنی رافیل علیہ السلام جو قیامت کے دن سور پھونکنے والے ہیں انہیں بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب آنے والی ہیں اور صرف قیامت کا ہی علم نہیں بلکہ اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ کون سا پھل کس گلاف سے نکلا ہے وہ تک وہ جانتا ہے اور اتنا ہی نہیں جو بھی مادہ جو فیمیل ہوتی ہے جو بھی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور بچہ جنتی ہیں سب کچھ اللہ کے علم ہے یعنی انسان ہی نہیں بلکہ جانوروں کی بھی مادہ جو بچے جنتی ہیں اس کا بھی علم اللہ کو ہے ارے تم قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہو کہ قیامت کب آئے گی تمہیں تو فکر ہونی چاہیے کہ قیامت کے دن تم سے کیا سوال ہوں گے اسی لیے کہا کہ جس دن وہ ان کو پکار کر کہے گا اللہ پکارے گا اور کہے گا میرے شریک کہاں ہیں جو تم اس دنیا میں شریک بنائے ہوئے تھے اللہ کے ساتھ پارٹنر بنائے ہوئے تھے وہ کہاں ہیں ان کو لے کے آئے کیونکہ اس دنیا میں کیا کہتے تھے کہ ہم کتنے بھی گنہ گار ہو تو وہ ہمیں بچا لیں گے ان کے ہاتھ میں ہماری نجات ہیں تو لاؤ کدھر ہے وہ تمہارے شریک یاد رکھو قیامت کے دن ان مشرکوں کے سب شرکا گم ہو جائیں گے غائب ہو جائیں گے نظر نہیں آئیں گے پھر آگے فرمایا انسان بھلائی کی دعاؤں سے نہیں تھکتا کتنی بھلائی کی دعائیں مانگتے رہتا ہے خیر کی دعائیں ختم ہی نہیں ہوتی مجھے یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے بہت دعائیں کرتے رہتا ہے تھکتا ہی نہیں برائی آ جائے تو نا امید ہو جاتا ہے یہ حال ہے اس کا کہ کبھی برائی آتی ہے برائی کا مطلب کیا ہے تکلیف اور مصیبت جب آتی ہے تو وہ نا امید ہونے لگتا ہے ہوپلیس ہو جاتا ہے جب ہم اس کو انعامات عطا کرتے ہیں اس کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے یعنی کیا کرتا ہے ذرا دن پھرے تو پھر بڑی بڑی ڈینگے مارنے لگتا ہے میں ایسا اور میں ویسا میں نے ایسا کیا اس لیے مجھے ملا یہ میری ایبلٹی تھی میری قابلیت تھی اس لیے مجھے یہ چیز ملی بڑی بڑی ڈینگے مارنے لگتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہے اور ہم سے پہلو تہی کرتا ہے پہلو کو بدل دیتا ہے پھر ذرا تکلیف آتی ہے پھر کیا ہوتا ہے جب تکلیف آتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے دن رات دعا کرتا ہے نفل بھی ادا کرنے لگتا ہے جب کہ وہ نعمتوں میں تھا تب فرائض بھی مشکل سے ادا کرتا تھا کبھی کرتا تھا کبھی نہیں کرتا تھا اور کبھی بالکل بھی نہیں کرتا تھا یہ انسان کا حال ہے پھر آخر میں فرمایا کہ اب قرآن کی سچائی جو ہے اس کے نشانات ہم اطراف عالم یعنی آفاق جو ہے اطراف تمہارے اس میں بھی ہم دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفسوں میں بھی خود انسانی وجود میں بھی یہ ساری نشانیاں ظاہر ہونے والی ہیں اب اس کی کئی ایک تفسیریں کی گئی ہیں لیکن اب ہمیں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ساری تفسیریں لیں میں بس ایک ہی تفسیر کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ آفاق یعنی اطراف میں اللہ نشانی دکھائے گا اس کی مثال ایک دیوی ہے کہ جیسے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے یہ ہم سب کو پتہ ہے لیکن زندہ ہو کے باہر آئے نا اگر یہ اسٹوری کسی کو بولا جائے جو ایتھیسٹ ہے یا اس ٹائپ کے لوگ جو ہیں وہ مانتے نہیں ہیں لیکن ریالٹی میں کچھ سال پہلے دو کیس ایسی ہوئی تھی کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور جب مچھلی کو چاک کیا گیا اس کو کٹ کیا گیا اس کے اندر سے وہ زندہ انسان نکلے تھے تو تمہارے اطراف میں بھی اللہ دکھا دے گا اور کئی تفسیریں ہیں اس کی آفاق میں اور بھی ہمیں نشانیاں مل گئی ہیں لیکن اب اتنا ڈیٹیل نہیں جائیں گے اب انفس کا کیا مطلب ہے اپنے ہی نفسوں میں نے یعنی انسان کے خود نفس میں بھی نشانی دکھائے گے تو وہ نشانی ہو سکتا ہے یہ ایک یہ کیا گیا ہے کہ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں تین پردوں میں ہوتا ہے یہ پہلے کس کو پتہ تھا ریسنٹلی سائنسدانوں نے یہ ڈسکور کیا تب پتہ چلا تو یہ انسان کے نفس میں بھی اور اطراف میں بھی اللہ ایسی نشانیاں رکھے ہیں جس پہ قرآن کی سچائی کے نشانات ہیں لیکن پھر بھی کتنے لوگ اس سے سبق لیتے ہیں کتنے لوگ ہدایت پہ آتے ہیں بہرحال یہی کہا گیا کہ کیا یہ بات کافی نہیں کہ آپ کا رب ہر چیز پہ گواہ ہے ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے اور سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے کیا وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے ہاں کافی نہیں ہے کہ اللہ جو لوگ یہ ساری نشانات دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے حق پر نہیں آتے تو سنو بے شک وہ لوگ اپنے رب کے ملاقات سے شک میں ہیں کیونکہ ایسے لوگ قیامت کو جو مانتے ہی نہیں ہیں انہیں کیا ہوپ رہے گی کہ ان کو اللہ سے ملنا بھی ہے اور ایسے لوگ سن لیں کہ بے شک وہ اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے سن رہا ہے سب کو گھیرے ہوئے ہیں الحمد یہاں پر ہماری حامیم سجدہ یا سور فصلت کمپلیٹ ہو گئی اس کے بعد نیکسٹ سور آتی ہیں سور شورا یہ فورٹی ٹو نمبر سور آتی ہیں اور اس میں رکو جو ہے وہ پانچ ہیں آیات ففٹی تھری آتے ہیں شعرا کا کیا مطلب ہے شعرا کا مطلب صلح کرنا مشورہ کرنا چونکہ رکو نمبر فور کی آیت میں شعرا کا لفظ آیا ہوا ہے اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ اشورا ہے یہ سورہ بھی حامیم سے شروع ہو رہی ہے تو اس کا کامن ٹاپک کیا آئے گا دعوت ال القرآن قرآن کی طرف دعوت دینا یہ ایک ٹاپک آتا ہے اس کا موضوع جو ہے وہ اور اسی کے ساتھ ساتھ نزول وہی وہی کا نازل ہونا یہ ایک آئے گا اور ساتھ ساتھ مشورے کی اہمیت بتائی گئی ہیں اور اس کی حیثیت کا جو تذکرہ ہوا ہے اس کے بارے میں بھی ہے اور اس سورہ میں اور ایک چیز ہے کہ ایمان کی دعوت کو قبول کرنے والوں کے جو دراجات ہیں اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے چلے شروع کرتے ہیں رکو نمبر ایک ہیں آیا نمبر ایک سے لے کے نو تک جس میں نزول قرآن کا مقصد بتایا گیا ہے کہ قرآن کیوں نازل ہوا اس کا مقصد کیا ہے کہا گیا نہایت غالب اور حکمت والا اللہ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف اسی طرح وہی کرتا رہا جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کرتا رہا اسی طرح پہلے رسولوں کو بھی اللہ نے وہی کی تھی زمین اور آسمان کی حکومت اسی کی ہے اللہ کی حکومت ہے تمہیں لگتا ہے کہ تم زمین کے حکمران ہو اللہ ہی حاکم ہے اللہ کی حکومت ہے وہ فرشتے اس کی تسبیح کرتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں سبحان اللہ یعنی جو فرشتے ہوتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ انہیں بخش دے انسان کتنا بھی پرہیزگار متقی ہو ایمان والا ہو لیکن آخر انسان ہے نا تو تھوڑی بہت غلطی ہو ہی جاتی ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں سوچیں اگر فرشتے دعا کرے تو اس کی ویلیو کیا ہوگی اور یہ عربی زبان میں نازل ہونے والا قرآن آپ پر اس لیے وہی کیا گیا ہے اب بتایا جا رہا ہے کیوں وہی کیا جا رہا ہے کہ آپ مکہ اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو قیامت سے خبردار کر دے صرف مکہ والوں کو نہیں بلکہ مکہ والوں کے ساتھ ساتھ سبھی کو جو آس پاس ہیں پوری دنیا کے لوگوں کو خبردار کر دے قیامت کے بارے میں بتا دیں کہ وہاں ایک گروہ جنتی ہوگا اور ایک جہنمی دیکھے دو کیٹیگری کے لوگ ہوں گے یا تو جنتی یا جہنمی یہ دو کیٹیگری تو چوز کریں آپ کو کہاں جانا ہے اس کی تیاری کریں جنت میں جانا ہے تو اتنی تیاری کرنی ہوگی اللہ چاہتا تو سب کو ایک جماعت بنا دیتا سب کو مسلمان بنا دیتا سب کو ایمان والا بنا دیتا اگر اللہ چاہتا لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے مگر نا انصاف یا ظالم ہر قسم کی مدد سے محروم ہوں گے جو ظالم ہے نا انصاف لوگ ہیں ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے وہی اللہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے دنیا میں بھی تم مثالیں دیکھتے ہو نا کہ ایک مردہ زمین ہوتی ہے اس میں ایک زندگی آ جاتی ہے پیڑ پودے اگنے لگتے ہیں ایک انڈا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بے جان ہوتا ہے نا پھر اس سے چوزے نکلتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں جاندار ہوتے ہیں تو اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے تو اسی طرح قیامت کے دن تم کو بھی زندہ کرے گا اور ہر شے پر اسی کا اختیار ہے پھر رکو نمبر دو ہیں آیات نمبر ٹین سے لے کر نائنٹین تک جس میں قرآن کی طرف دعوت دی گئی ہے دعوت قرآن کے بارے میں آتا ہے فرمایا دین کی جس چیز میں بھی تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے یعنی اگر کوئی اختلافی مسئلہ ہے اختلاف ہو رہا ہے تو کس کو دیکھے اماموں کو نہیں دیکھے عالموں کو نہیں دیکھے بلکہ قرآن اور سنت کیا کہتی ہیں اس پہ فیصلہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بات پہنچا چکے ہیں ان کا بھروسہ تو محض اللہ پہ ہے جب بھی تمہارے اختلافی مسئلے ہوں تو کہاں رجوع کریں قرآن اور سنت کی طرف رجوع کریں اللہ تعالیٰ تو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے اسی نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا اور تمہیں ہی نہیں بلکہ جانوروں کو بھی جوڑے جوڑے بنایا کائنات میں ہر چیز دیکھے جوڑے جوڑے ہیں ہر ایک کا جوڑا ہے لیکن صرف اللہ کا جوڑا نہیں ہے سبحان اللہ ہر چیز کا جوڑا ہے لیکن اللہ کا کوئی جوڑا نہیں ہے لائن سکم اس لہشائے اس جیسا کوئی نہیں اسی نے تو تمہاری نسل کو بھی پھیلا دیا وہ کائنات کا واحد مالک ہے جسے چاہتا ہے رزق میں وہ ست عطا کرتا ہے اسی نے تمہاری ہدایت کے لیے اسی دین کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے جس کی ہدایت اس نے نوح ابراہیم موسا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے اپنے دور میں دی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مشرقوں کو مشکل معلوم ہوتی ہے انہیں مشکل لگتا ہے اس پہ عمل کرنا ان کی بات سننا یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلانے کے کام کے لیے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے یہاں اس لیے کہا گیا کیونکہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے ایز اے نبی وہ یہ سوال کرتے تھے کہ انہی کو کیوں بنایا گیا کسی اور کو کیوں نہیں بنایا گیا اسی لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلانے کا کام جسے چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے یعنی جس کو نبی بنانا ہے رسول بنانا ہے اسی کو اللہ بناتا ہے تم نہیں بنا سکتے پھر آگے فرمایا اہل کتاب نے حق جان لینے کے باوجود محض ہٹ دھرمی کی وجہ سے اختلاف کیا اگر اللہ کی طرف سے عذاب کا ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان کا خاتمہ کر دیا جاتا لیکن وقت مقرر ہے جو وقت لکھا گیا عذاب کا اسی وقت عذاب آئے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دین حق کی طرف بلاتے رہیں آپ رکے نہیں بلکہ دین کی طرف بلاتے رہے یہ مانے یا نہ مانے جیسے آپ کو حکم ملا ہے ویسے بلاتے رہیں حق پر قائم رہیے اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے یہ کس کو کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے اور اعلان کر دیجئے کہ میرا ایمان قرآن مجید پر ہے مجھے تمہارے درمیان انصاف کرنے کا حکم ملا ہے اور کہو اللہ ربنا و رب کم لنا آ ولکم و آ اللہ ہی میرا رب اور تمہارا رب ہے ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں جو تم کرو گے تمہیں وہ ملے گا جو ہم کریں گے وہ ہمیں ملے گا وہی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے جو لوگ اللہ کی توحید کے بارے میں جھگڑتے ہیں ان پر اللہ کا غضب اور سخت عذاب ہوگا قیامت کے دن انصاف ہوگا ان کا جو شاید قریب ہی آ لگی ہو ہمیں نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی ہو سکتا ہے ابھی قریب ہی ہو ہم نہیں جانتے لیکن جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں وہ اس کے بارے میں جلدی مچاتے ہیں کہتے ہیں کہ کب آئے گی ابھی تک نہیں آئی لیکن اس کے برعکس ایمان والے اس سے ڈرتے ہیں کہ قیامت آئے گی کیا ہوگا میرا کیسا حساب ہوگا وہ ڈرتے ہیں انہیں اس کے واقع ہونے پر یقین ہے گارنٹی ہے کہ آئے گی ضرور آئے گی اور وہ ڈرتے بھی ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے وہ جسے چاہے رزق دیتا ہے اس کے بعد رکو نمبر تین ہے آیات نمبر ٹوینٹی سے لے کے ٹوینٹی نائن تک جس میں مشرق اور مومن یہ دو گروہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہا گیا آخرت کی کھیتی چاہنے والے یا آخرت کے جو طالب ہیں ان کو اللہ ان کے طلب سے زیادہ عطا فرماتا ہے یعنی جو آخرت چاہتا ہے اس کو جو وہ چاہتا ہے اس سے اللہ زیادہ عطا کرے گا لیکن دنیا مانگنے والوں کو یہی ملتا ہے انہیں صرف اس دنیا میں ملے گا لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا ان کو صرف دنیا میں ہی ملے گا اور گارنٹی نہیں کہ ان کو زیادہ ملے جو چاہتے ہیں اس سے زیادہ ملنا یہ گارنٹی نہیں ہے لیکن بتایا گیا کہ آخرت کے جو طلبگار ہیں ان کو ان کی جو ایکسپیکٹیشن ہے اس سے بھی زیادہ اللہ عطا کرنے والا ہے ان مشرقوں کے جو شریک ہے وہ ایک بے بنیاد بات کی طرف بلاتے ہیں جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا تھا لیکن یہ ایک بے بنیاد بات کی طرف بلاتے ہیں اگر فیصلے کی بات نہیں ہوتی تو ان کا فیصلہ کبھی کا ہو گیا ہوتا جب کہ اللہ کے دین کو ماننے والے اس کے فضل کی بشارت پائیں گے ان کو خوشخبری ہو آپ ان مشرقوں سے کہہ دیں کہ میں تم سے دین کی دعوت پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا مجھے کوئی سیلری نہیں چاہیے مگر اتنا تو کر دو کہ میری رشتہ داری کا لحاظ تو رکھو ان کا خیال ہے کہ آپ نے قرآن خود تیار کر لیا ہے یہی باتیں کرتے تھے کہ یہ قرآن انہوں نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑا ہوا ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو آپ ایک لفظ بھی نہیں سنا سکتے یاد رکھو وہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے ہے وہی اللہ جو توبہ قبول کرنے والا ہے اور اپنے فضل سے ان کو مزید عطا فرماتا ہے اگر وہ بندوں کے رزق میں فراخی پیدا کر دیتا ہر کوئی امیر بنتا بہت پیسے والا تو زمین میں سرکشی پھیل جاتی اسی لیے معاشرے میں آپ دیکھیں کچھ امیر ہیں تو کچھ غریب بھی ہیں ورنہ کوئی کسی کے کام نہ آتا اگر سبھی امیر ہوتے تو کیا حال ہوتا کوئی کسی کی مدد نہ کرتا تو کچھ لوگ امیر ہیں کچھ غریب ہیں ورنہ کیا ہوتا سرکشی پھیل جاتی زمین میں امیر شکر کرے اور ظلم نہ کرے کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہے اور غریب اس پر صبر کریں دیکھتے نہیں جب لوگ بارش سے نا امید ہو چکے ہوتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ ابھی بارش آئے گی ہی نہیں ہم ایسے ہی مر جائیں گے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور بارش برسنے لگتی ہیں اس پر بھی غور کرو پھر رکو نمبر چار ہیں آیات نمبر تھرٹی سے لے کے فورٹی تھری تک جس میں اللہ کے قدرتوں کے نمونوں کے بارے میں آتا ہے اور نیک بندوں کے جو اوصاف ہیں ان کے صفات ہیں اس کے بارے میں بھی آتا ہے فرمایا اے لوگوں تم پر جو مصیبت آتی ہیں وہ تمہارے اپنے اعمال کے نتیجے میں ہوتی ہیں تم جو برے اعمال کیے تھے پاسٹ میں یا اب کر رہے ہیں اس نتیجے میں یہ مصیبت آئی ہوئی ہے یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے کے برے اعمال کا نتیجہ لیکن قرآن اور سنت سے ہمیں اور بھی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ جو مصیبت آتی ہے وہ صرف برے اعمال کی وجہ سے نہیں آتی بلکہ کبھی کبھی آزمانے کے لیے آتی ہیں تاکہ اس انسان کے درجات آخرت میں بلند ہو اس کو بلند مقام حاصل ہو اس لیے بھی آتی ہیں مصیبتیں اور کبھی کبھی اس لیے آتی ہے کہ جو برے اعمال کر رہے تھے اس سے معافی مانگے اور اللہ کی طرف رجوع کرے اور ان گناہوں کو چھوڑ دے تو کئی ایک ریزن ہوتے ایک ریزن تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ تمہارے جو برے اعمال ہیں اس کے نتیجے میں تم پر مصیبت آئی ہے جب کہ وہ بہت کچھ معاف کر دیتا ہے اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جو کچھ گناہ ہو گئے اس پر سچے دل سے توبہ کریں اور اس گناہ کی طرف بھی نہ جائیں پھر آگے فرمایا اگر وہ سمندر میں چلنے والی کشتیوں کو تمہارے اعمال کی وجہ سے ڈبو دے اگر وہ ایسا کرے تو تم کیا کر سکتے ہو کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن اللہ اتنا مہربان ہے کہ تمہارے گناہوں کے باوجود تمہاری کشتیوں کو ڈباتا نہیں ہے سنو جو کچھ تمہارے پاس ہے سب دنیا کا عارضی سامان ہے دیکھے ایک ایک چیز اٹھا اٹھا کے ہر چیز پہ نظر ڈالیں کہ اس میں سے کون سی چیز میرے قبر میں یا آخرت میں کام آنے والی ہیں ہر چیز پہ نظر ڈالیں سب عارضی سامان ہیں لیکن یاد رکھو ایمان والوں کے لیے اللہ کے پاس ہمیشہ رہنے والا سامان موجود ہے جو ہمیشہ ہمیشہ ان کے پاس رہے گا ایسا سامان ہے کچھ لوگ ایسے خوش نصیب ہیں جو بڑے گناہوں کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور غصہ جب آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں اللہ کے حکموں پر لبیک کہتے ہیں جو بھی حکم ہے سمے نہ وہ آتا نہ اللہ ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی چونچا نہیں کرتے پھر نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے معاملات جو ہیں وہ باہمی مشورے سے طے کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ جو بھی معاملات ہم مشورے سے طے کرتے ہیں اس میں برکتیں بھی ہوتی ہیں بہرحال مشورے کی بہت اہمیت ہے لیکن اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اسے ایکسپلین کریں اور کیا کرتے ہیں ایسے لوگ جو خوش نصیب ہیں ایمان والے ہیں وہ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ بھی کرتے ہیں اپنا وقت اپنا مال اپنی جو بھی قابلیتیں ہیں وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو بدلہ لیتے ہیں بدلہ برابر برابر ہے یعنی اس پر جتنا ظلم ہوا اس کے بدلے وہ اتنا کر سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں تو بدلہ برابر برابر اور پھر فرمایا کہ معاف کر دینے کا اللہ کے یہاں بڑا اجر ہے اس میں بھی اگر تم معاف کر دو بدلہ نہ لو تو بہت بڑا اجر ہے اس کا لیکن مظلوم بدلے لے لے تو اس کے اوپر کوئی بھی الزام نہیں اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی کیونکہ مظلوم نے ظالم سے اتنا ہی بدلا لیا جتنا اس نے ظلم کیا تھا البتہ صبر کرنا اور معاف کر دینا بڑی ہمت کی بات ہے یہ بریو ہی پرسن کر سکتا ہے جس میں بہت ہمت ہے وہ معاف بھی کر دے گا اور صبر بھی کرے گا پھر رکو نمبر فائیو ہے آیات نمبر فورٹی فور سے لے کے ففٹی تھری تک اور یہ سورہ شعرا کا لاسٹ رکو آتا ہے جس میں اللہ کی وہی کے بارے میں آتا ہے اور اس کی دعوت کے بارے میں فرمایا جب ظالم عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا کہیں گے کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے کہ ہم دنیا میں واپس جائیں اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ذلت سے جھکے جا رہے ہوں گے اور وہ چھپی آنکھ سے دیکھ رہے ہوں گے یعنی خوف کی وجہ سے چوری چھپے دیکھ رہے ہوں گے وہ لوگ انہیں دیکھ کر ایمان والے کہیں گے کہ بے شک خسارا پانے والے وہ ہیں جنہوں نے آج یعنی قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اپنی فیملی کو خسارے میں ڈال دیا خبردار بے شک ظالم ہمیشہ کی مستقل عذاب میں ہوں گے پھر آگے فرمایا اے لوگوں وہ دن آنے سے پہلے جس سے لوٹنے کی کوئی صورت نہ ہوگی کیونکہ واپس دنیا میں نہیں لوٹایا جائے گا اس سے پہلے پہلے اپنے رب کی بات مان لو یعنی رب نے جو چیز کرنے کہی ہے وہ سب کرو اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے ٹوٹلی رک جاؤ اگر تم نہیں مانتے تو پیغمبر کو ہم نے تم پر نگران بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ کر رہے یا نہیں کر رہے دیکھنے کے لیے واچ کرے اس کے لیے نہیں بھیجا ہم نے اس کا کام تو صرف پیغام کو پہنچانا ہے زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ کی ہے جو چاہے پیدا کرے جسے چاہے بیٹیاں دے اور جسے چاہے بیٹے دے اور جسے چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے اور جسے چاہے بانج کر دے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی بابا کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ سے مانگو پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے تین ذریعوں سے ہم کلام ہوتا ہے ایک تو وہی کے ذریعے جیسے دل میں بات ڈال کر الکا کر کے دوسرا پردے کے پیچھے سے جیسے علیہ السلام سے اللہ نے بات کی پھر اسرا و معراج کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور تیسرا طریقہ فرشتے کے ذریعے جیسے جبریل علیہ السلام وہی لاتے تھے ان تین طریقوں سے اللہ کلام کرتا ہے اپنے بندوں سے جو رسول کے ساتھ بات کی تھے اللہ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم نے آپ کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا ہے یعنی جبریل علیہ السلام ہم نے ہی روشنی رکھی نور رکھا قرآن میں نور ہے ہدایت ہے اس سے ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور آپ سیدھی راہ کی رہنمائی کرتے ہیں یہ راہ حق ہے تمام امور کی پوچھ تاچھ اللہ ہی کی طرف ہے جو بھی پوچھ تاچھ ہوگی وہ اللہ کرے گا کہ تم نے مانا یا نہ مانا رسول کا کام کسی کے اوپر نگرانی کرنا نہیں ہے زور زبردستی کردہ نہیں ہے جو نہیں مانتے ان کی پوچھ تاچھ اللہ کرے گا الحمد یہاں پر ہماری سورہ شعرا کمپلیٹ ہو گئی پھر سورہ زخرف یہ 43 نمبر سر آتی ہیں اس میں سات رکو ہیں اور سیونٹی نائن آیات آتے ہیں از زخرف کا کیا مطلب ہے چمک دمک اصل میں زینت کو کہتے ہیں خوبصورتی زینت جو ملما سے حاصل ہوتی ہے اسی سے سونے کو بھی زخرف کہا جاتا ہے اور رکو نمبر تین میں زخرف کا لفظ آیا ہوا ہے اسی لیے اس صورت کا نام سورہ زخرف ہے اور یہ بھی سورہ حامیم سے شروع ہوتی ہے اس لیے اس کا جو کامن ٹاپک ہوگا وہ یہی ہوگا کہ قرآن کی طرف دعوت دی جا رہی ہے قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے اور اس صورت میں پہلے جو انبیاء تھے ان کی بھی مثالیں موجود ہیں تو شروع کرتے ہیں رکو نمبر ون ہے آیا نمبر ون سے لے کے تھرٹین تک جس میں قرآن ہے حکیم باقی اور غالب رہے گا اس کے بارے میں آتا ہے ہم نے اس کتاب کو عربی زبان میں اتارا ہے تو قرآن عربی زبان میں اتارا گیا قرآن کی ہر چیز یہاں تک کہ زبان تک محفوظ ہے یہ دوسروں کی طرح نہیں ہے کہ انہیں اپنی جو مذہبی کتاب ہے اس کی اوریجنل زبان کیا تھی وہ تک پتہ نہیں ہوتی حالانکہ قرآن جو ہے اس کی زبان تک محفوظ ہے ویسی کی ویسی ہے اس میں کوئی چینج نہیں ہے تو عربی زبان میں ہم نے اتارا ہے تاکہ تم سمجھو اسے اور یہ کتاب یہ قرآن ہمارے ہاں بڑے مرتبے والی ہے لوگوں نے تو ہر رسول کا مذاق اڑایا کون سا رسول ہے جس کا مذاق نہیں اڑایا گیا ہر رسول کا مذاق اڑایا گیا اور ہم نے بڑے بڑے زور آوروں کو ہلاک کر دیا تباہ کر دیا ان ظالموں کو اقرار ہے کہ آسمان اور زمین اللہ نے بنائے اس نے زمین کو بچھایا اللہ نے ہی بچھایا ہے زمین کو اس نے راستے بنائے آسمان سے بارش اتاری اس نے ہر شے کا جوڑا جوڑا بنایا ہر شے کا جوڑا ہے صرف اللہ کا جوڑا نہیں ہے سبحان اللہ سواری کے لیے کشتیاں بنائی اور جانور بنائے کیوں تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہ اس نے ان کو تمہارے تابع کر دیا ہے تم جہاں چاہتے ہو لے جاتے ہو جیسا کام چاہتے ہو ویسے کراتے ہو اس کے باوجود بھی لوگوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا حصہ بنا ڈالا انسان بڑا نا شکرا ہے ان السان الکفور مبین بہت ہی نا شکرا ہے اتنی نعمتیں دینے کے بعد بھی کسی اور کو شریک بنا لیتا ہے اب دیکھیں یہاں پر آیات نمبر تیرہ سے لے کے چودہ تھرٹین ٹو فورٹین میں سواری پر سوار ہونے کی دعا بتائی گئی ہے تو آپ بھی یاد کر لینا جب بھی سواری کرتے ہیں کہیں پہ بھی جانا ہوتا ہے ہمارا جیسے بازاروں میں یا کہیں اور تو ضرور دعا پڑا کرے تو یہ دعا کیا ہے صبح الزی سخر لنا حاضہ وما کنہ لہ مقرنین و انا الا ربنا لمن کیا مطلب ہے پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سواریاں ہمارے تابع کر دی ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے والے نہ تھے اور بے شک ہم ضرور اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں تو یہ اس کا مفہوم ہے اور یہ دعائیں میرے ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں تو آپ وہاں سے لے کے یاد کر سکتے ہیں اس کا کارڈ بنا کے کہیں اور چپکا دیں تاکہ وہ یاد ہو جائیں اور بچے بھی یاد کریں انشاءاللہ اب رکو نمبر ٹو ہے آیات نمبر فورٹین سے لے کے ٹوینٹی فائیو تک جس میں گمراہ مشرق جو ہیں ان کے رویوں کے بارے میں بات کی گئی ہے اور ملائکہ کی الوحیت کا تصور اس کا رد کیا گیا ہے کیونکہ ملائکہ کو فرشتوں کو یہ علا بناتے ہیں تو اس کا بھی رد کیا گیا ہے فرمایا یہ مشرق فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں اور خود بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں یہ تو بھی کیا بات ہوئی جس چیز سے وہ خود نفرت کرتے ہیں جب ان کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کو زندہ درگور کر دیتے ہیں زندہ دفن کر دیتے ہیں اور ایون شرم کے مارے باہر نہیں آتے سب کے سامنے نہیں آتے اور جس سے وہ نفرت کرتے ہیں اسی کو کہتے ہیں یہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں حالانکہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں وہ بھی مخلوق ہے اور اوپر سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم فرشتوں کی عبادت نہ کرتے دیکھیں خود ہی کیا چیز کرے اور اللہ پہ ڈال دیتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کی عبادت ہی نہیں کرتے انہیں فرشتوں کی عبادت نہیں کرتے تو اللہ کیوں نہیں روک رہا ہے ان کے پاس اس غلط عقیدے کی اس کے سوا کوئی دلیل نہیں وہ کیا دلیل دیتے ہیں اگر پوچھا جائے کیوں تم فرشتوں کی عبادت کرتے ہو کیوں اس کو بیٹیاں بولتے ہو اللہ کی تو کہتے ہیں کہ ان کے باپ دادا بھی اسی طرح کرتے تھے بس باپ دادا کی دلیلیں ہیں ان کے باپ دادا بھی اسی گمراہی میں مبتلا تھے آپ ان سے کہہ دیں کہ آؤ میں تمہیں باپ دادا کے راستے سے زیادہ صحیح راستہ بتاؤں اگر یہ نہ مانے تو ہم ان سے انتقام لیں گے پھر بھی نہیں مان رہے چھوڑ دو ان کو ہم دیکھ لیں گے کہ کیوں نہیں مان رہے قیامت کے دن ان کا حساب ہونے والا ہے پھر رکو نمبر تھری ہے آیا نمبر ٹوینٹی سکس سے لے کے تھرٹی فائیو تک جس پہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت وہی تھی جو قرآن کی دعوت ہے اس کے بارے میں آتا ہے سیم دعوت دیکھے ابراہیم علیہ السلام ہو یا کوئی اور رسول ہو عقیدے کی دعوت توحید کی دعوت سبھی کی ایک ہی تھی اس کے بارے میں اب دیکھتے ہیں آپ نے جس بات کی طرف ان کو بلایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی قوم کے سامنے یہی دعوت پیش کی تھی تم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو نا ایون مشرق بھی مانتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو اور یہود اور نصارہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو آپ سب مانتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا انہوں نے کس بات کی دعوت پیش کی تھی انہوں نے وہی بات کی دعوت پیش کی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور وہ اپنی اولاد میں بھی یہی کلیم توحید چھوڑ گئے تھے مگر یہ لوگ دنیا کے چکروں میں پڑھ کر حق کو بھول گئے دنیا داری میں لگ گئے ان کا کہنا ہے کہ قرآن مکہ اور طائف کے کسی رئیس پر اترنا چاہیے تھا اب یہ جو مشرقین تھے وہ کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی مکہ کا رئیس جو ہے ولید بن مغیرہ جو تھا وہ زیادہ امیر تھا تو اس کو رسول بنانا چاہیے تھا کیا طائف کا جو عروا بن مسعود ثقفی ہیں وہ بھی بہت پیسے والا ہیں امیر ہیں تو اس کو کیوں نہیں بنایا رسول ان شہروں کا کوئی بڑا آدمی رسول بن جاتا تو کوئی بات ہوتی بھلا اللہ تعالیٰ کو رسول بنانے کے لیے ایسا ہی آدمی ملا تھا جو یتیم پیدا ہوا اور جس کے پاس نہ دولت ہے اور نہ کسی قبیلے یا خاندان کی سربراہی ہے تو ایسا انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے نوز بلا ایسی باتیں کرتے تھے کہ مکہ اور طائف کا کوئی رئیس جو ہے اس کو بنایا جاتا انہیں بتا دے کہ اللہ کی رحمت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے ہم رزق تمہاری مرضی سے نہیں بانٹتے جو اللہ کی رحمت ہے وہ تمہاری مرضی سے نہیں بانٹی گئی ہیں تو کیا نبوت تمہاری مرضی سے تقسیم ہوگی پھر آگے فرمایا اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ سب ایک ہی طریقے اختیار کر لیں گے یعنی سبھی کفر کا طریقہ اختیار کریں گے تو ہم کیا کرتے تو ہم ان کافروں کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی چاندی کی بناتے ساتھ ہی ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے جو تخت ہیں کبھی جن پر وہ تکیے لگا کے بیٹھتے ہیں وہ بھی چاندی اور سونے کے بنا دیتے ہیں دنیا کی ساری دولت کافروں کو دیتے یاد رکھو دنیا کی دولت بالکل عارضی چیز ہے ختم ہونے والی چیز ہے ٹیمپرری چیز ہے تمہارے پاس بھی کتنی رہنے والی ہے ہاں تمہاری زندگی کتنی ہے ساٹھ ستر سال کی زیادہ سے زیادہ سو سال کی اس کے بعد کیا اور آخرت اللہ سے ڈرنے والوں کا حصہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے آخرت میں بہت کچھ رکھا ہوا ہے پھر رکو نمبر فور ہے آیات نمبر تھرٹی سکس سے لے کے فورٹی فائیو تک جس میں اللہ کے ذکر سے غافل لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہا گیا و میں اشو ذِكْرِ ذکر رحمانی لَهُ لہو فَهُوَ فہو و لہو قرین اور جو رحمان کے ذکر سے اندھا ہو جائے یعنی غافل ہو جائے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں اس لیے اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے جب بھی ہم ذکر کرنا بھول جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے شیطان مسلط ہو جاتا ہے وسوسے آتے رہتے ہیں دماغ گھوم جاتا ہے پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے وہ جو شیطان ہے وہ ساتھی بن جاتا ہے ایسا ساتھی جو اسے ہر وقت گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتا ہے اس لیے اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرے دیکھیں اس قرآن و سنت میں کئی دعائیں ہیں ہاں حدیثوں کی بک اٹھا کے دیکھیں کتنی دعائیں آپ کو ملے گی کیوں کیونکہ پورا دن اللہ کے ذکر میں رہو اللہ سے غافل نہیں ہو اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو کئی دعائیں ہر چیز کی اس کی دعا اس کی دعا کیوں کیونکہ غفلت نہ ہو ہم سے اللہ کے ذکر سے غفلت کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے شیطان دوز بن جاتا ہے وہ ان کو سیدھے راستے سے روکتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں جب ہمارے یہاں پیش ہوں گے تو یہ لوگ قیامت کے دن شیطان سے دور بھاگنے کی تمنا کریں گے دنیا میں تو دوست بنائے ہوئے تھے نا لیکن قیامت کے دن ان سے بھاگ رہے ہوں گے مگر ان کو اس کے ساتھ ہی جہنم میں رہنا ہوگا کیونکہ جو جس کے ساتھ رہتا ہے دنیا میں وہ آخرت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا ایسے اندھے اور بہرے بھلا آپ کی باتیں کیا سنیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کی موجودگی میں کہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ ہے اس وقت ہی ان پہ عذاب آ جائے یا آپ کے بعد انہیں سزا دی جائے آپ وہی کو مضبوط تھا میں رکھے آپ یقیناً سیدھے راستے پر ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ تانے دیتے تھے کہ تم گمراہ ہیں خود گمراہ ہو کے کیا کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ کہتے تھے آپ وسلم کو کہا گیا کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے اس میں بہت ساری نصیحتیں ہیں ہمارے دنیا کے زندگی میں بھی جو جو مسئلے مسائل آتے ہیں اس کا بھی حل اگر دیکھا جائے تو اسی کتاب میں ملے گا غور کرے غور سے پڑھے سمجھ کے پڑھیں اس کتاب کا پیغام کوئی نرالا نہیں الگ نہیں ہے کوئی عجیب نہیں ہے پہلے رسولوں کی طرف بھیجی جانے والی کتابوں سے معلوم کر لیجئے کہ ان کی بھی کتابوں میں کیا تھا کہ ہم نے اپنے سوا کسی دوسروں کی بندگی کی اجازت کبھی نہیں دی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھے کہ اس میں یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ تم دوسرے کسی کی عبادت کرو میرے علاوہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں پھر رکو نمبر فائیو ہے آیات نمبر فورٹی سکس سے لے کے ففٹی سکس تک جس میں موسا علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کے بارے میں آتا ہے موسا علیہ السلام یہی توحید کا پیغام لے کر فرونیوں کے پاس آئے سیم پیغام تھا ہر نبی کا ایک ہی پیغام تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ تو یہی پیغام لے کے آئے تھے اور انہیں بڑی سے بڑی نشانی دکھائی مگر انہوں نے انکار کر دیا ان فرونیوں نے انکار کر دیا پھر ہم نے ان کو پکڑا شاید وہ بات مان لیں مگر جب ان کی گرفت ہوتی تو علیہ السلام سے التجا کرتے اور جب عذاب دور ہو جاتا تو اپنی بات سے پھر جاتے علیہ السلام سے کہتے کہ ابھی یہ مصیبت آئی ہوئی ہے اگر تم نے دعا کروائی اور یہ مصیبت ٹل گئی تو پھر ہم تیرے دین پہ آ جائیں گے لیکن جیسے یہ عذاب دور ہوتا تو پھر سے وہی کرنے لگتے جو پہلے تھے فرعون نے ایک روز درباریوں سے پوچھا کہ کیا یہ شخص یعنی موسیٰ علیہ السلام اچھا ہے جو بہت حقیر ہیں اور جس کی زبان بھی صاف نہیں یا میں یعنی وہ علیہ السلام جو تھے وہ تھوڑا اسٹیمر کرتے تھے حق تھے تو کیا وہ اچھا یا میں اچھا ہوں میں تو مصر کا بادشاہ ہوں دیکھیے مصر اسپیسیفک ایک شہر کا نام ہے اور یہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ ایک شہر کا مالک ہے بادشاہ ہے کیونکہ مصرند اگر آتا نا تو کوئی بھی شہر یعنی جیسے مصرند ایک جگہ آیا ہوا ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے مطالبے ہوئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ کسی شہر میں جاؤ یعنی کوئی بھی شہر تو یہاں پر مصر کہا ہے یعنی ایک اسپیسیفک شہر کا وہ بادشاہ تھا اور اتنا وہ تکبر کرتا تھا حالانکہ اللہ ہر مصر کا بادشاہ ہے ہر شہروں کا بادشاہ ہے پوری کائنات کا بادشاہ ہے لیکن یہ جو فرون ایک شہر کا بادشاہ ہو کر اتنا تکبر کر رہا ہے کہ میں اس مصر کا بادشاہ ہوں اور نہریں جو ہیں وہ میرے محلات کے نیچے سے بہتی ہیں پانی کی نہر ہاں وہ میرے محلات کے نیچے سے بہتی ہیں اگر یہ رسول ہوتا تو اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے ہوتے ایسا کہہ رہا ہے کون فرون کہہ رہا ہے کہ موسا علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ موسا علیہ السلام اگر سچ میں رسول ہوتا تو اس کے اوپر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے یا فرشتہ اس کی مدد کو کیوں نہیں آتا ہاں باڈی گارڈ کیوں نہیں آتے اس طرح فرعون نے اپنی قوم کی عقل ماری اب دیکھیے دلیل نہیں تھی نا اس لیے ایسی چیزیں بول رہا تھا ہوں کیونکہ دلیل سے بات ہی نہیں کر پاتا ہے یہ تو اس نے اپنے قوم کی عقل ماری اور انہوں نے اس کی بات مان لی قوم بھی دیکھے پبلک کیا ہوتی ہے جو دیکھتی ہے اس کے پیچھے چل پڑتی ہیں جو میڈیا میں آتا ہے اسے واہ واہ کرتے رہتی ہے عقل یوز نہیں کرتی نا یہی بتایا جا رہا ہے کہ فرعون نے قوم کی عقل ماری تو وہ لوگ جو تھے درباری وغیرہ جو تھے لوگ تھے پبلک تھی اس کی بات مان لی کیونکہ عقل نہیں یوز کر رہے تھے جب انہوں نے ہمیں ناراض کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا بدلا لیا اور انہیں بعد میں آنے والوں کے لیے نمونے عبرت بنا کر رکھ دیا آج پھر ان کی باڈی ہے نا عبرت کے لیے لیکن پھر بھی کتنے لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں ان کو ٹیورسٹ پوائنٹ بنایا گیا ہے وہاں لوگ جاتے ہیں تو واہ واہ کرتے ہیں حالانکہ آہ آہ کرنا چاہیے تھا سوچیں کہ وہ پیرامڈس بنانے کے لیے کتنی مشقتیں ان لوگوں نے ان مزدوروں نے اٹھائی ہوں گی کتنا ان کو کوڑے سے مارا گیا ہوگا کتنے لوگ زمین کے نیچے دب گئے ہوں گے ایک ایک پتھر دیکھے کیسے اٹھائے ہوں گے اس وقت نہ مشین تھی نہ کرینس تھے کچھ بھی نہیں تھا یہ انسانیت پر ظلم کی بڑی نشانی ہے جسے لوگ ٹورسٹ پوائنٹ بنائے ہوئے سوچنے کا مقام ہے وہ بہرحال پھر رکو نمبر سکس ہے آیا نمبر ففٹی سیون سے لے کے سکسٹی سیون تک جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قوم کا جو سلوک تھا اس کے بارے میں آتا ہے ان آیات کا خلاصہ کرنے سے پہلے میں بیک گراؤنڈ بتانا چاہتی ہوں تاکہ یہ جو آیات ہے وہ صحیح سے آپ کو سمجھ میں آئے جب سورہ الانبیاء آیا نمبر نائنٹی ایٹ میں کہا گیا کہ تم اور اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو جتنی چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو سب دوزک کا ایندھن ہوں گے تم سب دوزک میں جانے والے ہیں یہ آیت آئی تھی تو کیا ہوا جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرقین مکہ بہت خوش ہو گئے اور شور مچانے لگے اور کہنے لگے پھر عیسیٰ علیہ السلام ہمارے معبودوں سے یہ اچھے کیسے ہو سکتے ہیں پھر تو ہم اپنے ہی معبودوں کو اچھا کہیں گے کیونکہ ان آیات میں کہا گیا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بھی لوگ عبادت کرتے تھے نا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ بھی دو میں جائیں گے نوز باللہ تو وہ کہنے لگے کہ پھر تو ہم اپنے ہی معبودوں کو اچھا کہیں گے یہ جو مشرقین تھے ایسے سوال لوگوں کو حق کے قریب آنے سے روکنے کی کوشش کے لیے کرتے تھے کہ کوئی حق کے قریب بھی نہ جائے حالانکہ سورہ الانبیاء میں ہی وہی سورہ میں 101 آیات میں یہ بتایا گیا کہ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے ان کو دو زخم نہیں ڈالا جائے گا تو استشنا ہے یہ ہاں ایکسیپشن میں آئیں گے یہ تو یہ اب بیک گراؤنڈ یاد رکھیں کہ مشرقین مکہ شور مچانے لگے خوشی کے مارے کہ دیکھو ہمارا یہ معبود اچھا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے نوز باللہ اب یہاں پر شروع کرتے ہیں قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر انہیں یعنی مشرقوں کو اعتراض ہے کہ لوگ ان کی پرستش کرتے تھے اس لیے فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بندے تھے وہ معبود نہیں تھے ان پر ہم نے انعام فرمایا تھا وہ قیامت کی نشانی تھے اب قیامت سے پہلے آئیں گے نا عیسیٰ علیہ السلام ان کو جو اوپر اٹھایا گیا ہے یہ ایک نشانی یہ ہے قیامت کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے رہیں گے پھر نیچرل موت ان کی ہوگی اور پھر چلے جائیں گے یہ قیامت کی نشانی ہے تو وہ قیامت کی نشانی تھے ان کا پیغام یہی تھا انہوں نے سبھی کو یہ پیغام دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی پیغام دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو انہوں نے اپنی عبادت کے لیے نہیں کہا تھا بلکہ کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو میں جو بتا رہا ہوں وہ میں اپنے طرف سے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ مجھے وہی آتی ہے اس کے ذریعے میں بتاتا ہوں تو میری اطاعت کرو لیکن عبادت اللہ کی کرو اب لوگوں نے ان کو الہ بنایا اس میں ان کا کیا قصور ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کیا قصور ہے ہاں پھر آگے فرمایا توحید الہی میں اللہ کی توحید میں اختلاف کرنے والے ظالم اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے ان کو عذاب ہوگا قیامت کے دن سب دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائے گی کوئی دوست نہیں رہے گا ہاں ایک دوست ہوگا پرہیزگاروں کی دوستی وہاں بھی کام آئے گی جو متقی لوگ ہیں وہاں پر ان کی دوستیاں کام آئے گی کیونکہ دنیا میں وہ بھی خود دین پہ عمل کرتے تھے اور اپنے دوستوں کو بھی کہتے تھے تو ایسی دوستیاں کام آنے والی ہیں پھر رکو نمبر سیون ہے آیا نمبر سکسٹی ایٹ سے لے کے ایٹی نائن تک اور یہ جو رکو آتا ہے وہ سورہ زخرف کا لاسٹ رکو آتا ہے جس میں نیک لوگوں پر اللہ کے انعامات کے بارے میں ہیں اور بدکاروں کا انجام اس کے بارے میں آتا ہے اللہ اپنے بندوں سے فرمائے گا کہ آج تمہارے لیے خوف اور غم کی کوئی بات نہیں کوئی خوف نہیں ہوگا غم نہیں ہوگا جنتیوں کو نیکوکار لوگوں کو تم اور تمہاری بیویاں شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر تم اور تمہاری ازواج بیویاں یا شوہر جنت میں داخل ہو جاؤ تمہیں خوش کیا جائے گا ان پر سونے کے تھال اور پیالے پھرائے جائیں گے یہاں تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی یہاں آنکھوں کی لذت دینے والی چیزیں موجود ہوگی یہ کون ہوں گے یہ جو ہوں گے وہ ایسے میاں بیوی ہوں گے جو دنیا میں بھی ایک دوسرے کا دین میں ساتھ دیتے تھے ہم دوستوں کا مطلب صرف ایک اسپیسیفک معنی میں لیتے ہیں لیکن ہسبینڈ وائف جو ہوتے ہیں میاں بیوی بھی جو ہوتے ہیں وہ دوست میں ہی آتے ہیں اگر وہ ایک دوسرے کا دین میں ساتھ دے ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے تو وہ پھر آخرت میں ساتھ ہوں گے اس کے برعکس مجرم دوزک کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہاں وہ داروگا سے دوزک کا جو داروگا ہے جس کا نام مالک ہے اس سے درخواست کریں گے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ رب ہمیں موت ہی دے دیں ہم مری جائیں تو اچھا ہوگا وہ داروگا کہے گا اب تمہیں یہاں ہی ٹھہرنا ہوگا یہی ٹھکانہ ہے تمہارا کیونکہ تم دنیا میں حق سے نفرت کرتے تھے تم کو حق بات بتائی جاتی تھی لیکن تم منہ موڑ لیتے تھے سننا نہیں چاہتے تھے پھر آگے فرمایا آپ ان مشرکوں میں اعلان کر دے اگر رب کا کوئی بیٹا ہو تو سب سے پہلے میں اس کی پوجا کروں لیکن رب کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے آسمان اور زمین کا رب پاک ہے ساری کائنات میں اسی کی بادشاہی ہے تو اسے بیٹے کی کیا ضرورت پھر آگے فرمایا اس کے سامنے سفارش کرنے کی کسی کو مجال نہیں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس کے سامنے جا کے سفارش کرے آج تم دنیا میں بولتے ہو کہ یہ میری سفارش کرے گا میں اس کا پلو پکڑ لوں گی ہاں کوئی نہیں پکڑنے والا کس کی مجال نہیں ہوگی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے درگزر فرمائیے اور کہہ دیجیے قریب تم کو نتیجہ معلوم ہو جائے گا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے سب پتہ چلنے والا ہے الحمد یہاں پر ہماری سورہ زخرف کمپلیٹ ہو گئی اب نیکسٹ سورہ آتی ہے سورہ دخان یہ فورٹی فور نمبر سورہ ہے اس میں تھری رکو ہے تین رکو اور ففٹی نائن آیات آتے ہیں الدخان کا مطلب ہوتا ہے دھواں رکو نمبر ون میں ہی دکھان کا لفظ آیا ہوا ہے اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سوریا دکھان ہے چونکہ سورہ دکھان بھی حامیم سے شروع ہوتی ہے اس لیے اس کا موضوع کیا ہوگا اس کا ٹاپک کیا ہوگا دعوت القرآن قرآن کی طرف دعوت جس کا نزول مبارک رات میں ہوا تھا قرآن پر ایمان لانے والے ہی فوج و فلاح اور جنت کی نعمتوں کے مالک ہوں گے وہی کامیابی پانے والے ہیں اس کے بارے میں آتا ہے رکو نمبر ون ہے آیات number one two twenty nine تک جس میں اللہ کے احکام سے روگردانی کا انجام بتایا گیا ہے اللہ کا ارشاد ہے کہ یہ مبارک کتاب للت القدر میں اتاری گئی ہے جس میں ہر معاملے کا فیصلہ ہمارے حکم سے جاری کیا جاتا ہے اب اس میں اس رات میں کئی فیصلے ہوتے ہیں مثلا افراد اور اقوام جو ہے قومیں جو ہے ان کی زندگی اور موت کے بارے میں فتح یا شکست کے بارے میں رزق کے بارے میں بھی پھر افراد اقوام اور ملکوں کی جو قسمتیں ہیں اس کے فیصلے کیے جاتے ہیں تو یہ جو فیصلے ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں فرمایا گیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے در حقیقت ان کو یقین نہیں بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں بس آپ اس دن کا انتظار کرے جب آسمان ظاہر دھواں یعنی دکھان لائے گا اس کے بارے میں الگ الگ تفسیریں آئی ہوئی ہیں ایک تو تفسیر یہ ہے کہ دکھان یعنی جو دھواں ہوگا آسمان میں یہ ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں کہ قیامت کے قریب آسمان میں دھواں نظر آئے گا دوسری ایک تفسیر کے مطابق جو مکہ میں قحط آیا تھا اس وقت آسمان میں دھواں نظر آ رہا تھا اس کے بارے میں ہے بہرحال جو بھی ہے تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا یعنی دکھان لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا کہا جائے گا یہ ہے دردناک عذاب ایک بات یاد رکھیں اس قرآن کے اتارنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ برے کاموں کے برے نتیجوں سے ڈرایا جائے کہ جو لوگ غفلت میں پڑے ہیں وہ جاگ جائے اور جو دن آنے والا ہے اس کی تیاری کرے آگے ایسے دن آنے والے ہیں جب گرفت ہوتی ہے پکڑ ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ لوگ کہ اے ہمارے رب ہم سے عذاب کو ٹال دے دے دور کر اس عذاب کو ہم ایمان لانے کو تیار ہیں یعنی جب عذاب دیکھتے تو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ ایسے غافل ہیں کہ ایک حقیقت کے کھول کر بیان کر دینے والے پیغمبر ان کے پاس آئے پھر بھی یہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے اور جب ان سے ذرا عذاب ہٹا تو وہی کچھ کرنے لگے جو پہلے کر رہے تھے آج کے بھی دور میں یہی دیکھنے مل رہا ہے ہمیں بہرحال ان کو قیامت کے روز پکڑا جائے گا پھر ان سے پورا پورا بدلہ لیا جائے گا جو بھی کر رہے تھے ان سے پہلے قوم فرعون کو آزمایا گیا ان کے پاس موسا علیہ السلام آئے انہیں حکم ہوا کہ میرے بندوں کو رات و رات لے کر نکل جاؤ فرونی ہی پیچھا کریں گے اور سارے گرک بھی ہو جائیں گے کتنے ہی باغ کتنے ہی چشمے کتنے ہی کھیتیاں اور کتنے شاندار محل تھے وہ چھوڑ گئے چھوڑ گئے وہ سب کچھ اور کتنے ہی عیش کے سامان تھے جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے کے دھرے رہ گئے ایسی کئی مثالیں ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں مجھے کئی بار ایسے موقع ملے کہ کسی بادشاہ راجہ مہاراجا کے قلعوں کو دیکھوں ان کے محلوں کو دیکھوں لیکن دیکھ کر بہت افسوس ہو رہا تھا کہ وہ کھنڈرات بنے ہوئے ہیں ایک جگہ تو میں نے ایسے دیکھی کہ اس بادشاہ کے جو رشتہ دار ہیں وہ چھانچ بیچ رہے ہیں چھانچ اس سے کمائی کر رہے ہیں ایسے کئی مثالیں ہم دیکھتے ہیں لیکن گزر جاتے ہیں سبق نہیں لیتے کہاں گئے ان کے محل کہاں گئی ان کی بادشاہت کہاں ہیں ان کے باغات سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے بڑے سے بڑے بادشاہ چھوڑ کے گئے ہمارے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی اکڑ ہاں تکبر کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ تکبر ہوتا ہے ان سے سبق لو آج سبق لو کہاں گیا سب کچھ سب چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی خبر لینے والا نہیں پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین ان پر روئی ہم نے دوسروں کو ان کا وارث بنا دیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں جو کچھ ہم کام کرتے ہیں جیسے ہم دین کا کام کرتے ہیں تو وہاں کی زمین اور آسمان روتے ہیں غم کرتے ہیں لیکن ایسے لوگ جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتے اس کی نافرمانی کرتے ہیں ان پر نہ آسمان اور نہ زمین روتا ہے یعنی آسمان اور زمین میں سے کسی کو بھی ان کی ہلاکت کا کوئی غم نہیں ہوتا پھر رکو نمبر ٹو ہے آیات نمبر تھرٹی سے لے کر فورٹی ٹو تک جس میں فیصلے کا دن مقرر ہے یعنی قیامت کا دن اس کے بارے میں آتا ہے فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کو فرعون کے رسوا کن عذاب سے بچا لیا پھر ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح بھی دی پھر آگے فرمایا یہ آخرت کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر مرنے کے بعد کی زندگی برحق ہے تو تم ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کر کے لے آؤ ان ظالموں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان سے زیادہ طاقتور مجرم ہلاک ہو چکے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ لوگ اس سے بھی زیادہ طاقتور لوگ تھے اور یہ کائنات کوئی کھیل تماشا نہیں ہے ایسے ہی نہیں بنایا گیا ہے سب کچھ ہم نے اس کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے یقیناً فیصلے کا دن مقرر ہے جس دن قیامت لکھی ہوئی ہے اسی دن آنی ہے ایک فکس ٹائم ہے اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا سوائے اس کے جس پر اللہ خود رحم فرمائے پھر رکو نمبر تھری ہے آیا نمبر فورٹی تھری سے لے کے ففٹی نائن تک اور یہ سورہ دکھان کا لاسٹ رکو آتا ہے جس میں کافروں کو سخت سزا اس کے بارے میں ہے اور ساتھ ساتھ متقین پر انعامات اللہ کے جو انعامات ہیں اس کے بارے میں سنو زقوم کا درخت گنہ گار کی غذا ہوگی ایک درخت کا نام ہے زقوم جو جہنم میں ہوگا اور اس کے بارے میں بھی آتا ہے تھوڑا بہت لیکن اب اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اس کی ڈیٹیل میں جائے یہ زقوم کا درخت گنہ گاروں کی غذا ہے فوڈ ہے تمہارے برگر شرگر نہیں ملیں گے وہاں زکوم کا درخت گنہ گار کی غذا بنے گی اور یہ زکوم کا درخت جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح وہ پیٹوں میں جوش مارے گی امیجن پگھلا ہوا تانبا دیکھے کبھی ہاں کیسے ابلتا ہے جوش مارتا ہے کھولتے گرم پانی کے جوش مارنے کی طرح اور تیل کی تل چھٹ جیسا ہوگا کہا جائے گا پکڑو اس باغی کو سختی سے پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں لے جاؤ اور اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی ا دو اللہم انہا نعوذ بکا بال جہنم اللہم اجرنا من النار سوچو کہ ایک تو ایک تکلیف میں ہے انسان بہت تکلیفیں اور اس تکلیف میں اس کو گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے اور اتنا ہی نہیں اس کے اوپر سر کے اوپر اس کے ابلتا پانی اونڈیلا جا رہا ہے کیا منظر ہوگا اس لیے ابھی لائن پہ آئیں اب اللہ کے احکام کو مانیں اس پہ عمل کرے یہ نہیں کہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے آج کے دنیا میں یاد رکھو جو آج تم کہہ رہے ہو نا کل یہ ایکسکیوز جو تمہارا ہے معذرت ہے وہ سنی نہیں جائے گی کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم دیکھ لیں گے زیادہ ہمیں نہیں بتائیں تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں کتنا ایزیلی لوگ بول لیتے ہیں سوچتے نہیں کہ کل کون سا دن آنے والا ہے کیا حال ہوگا ہمارا پھر کہا جائے گا ارے یہی ہے وہ عذاب جس کے بارے میں تو شک میں تھا اس کے برعکس متقین لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے باغوں اور چشموں میں ہوں گے اللہ تعالی ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس نصیب کرے آمین باغوں اور چشموں میں ریشمی لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور ان کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا اب دوبارہ کوئی موت نہ ہوگی انہیں بتایا جائے گا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے جہنم کے عذاب سے بچا لے گا بخاری کی ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ کسی کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا بلکہ وہ اللہ کی رحمت اور فضل سے داخل ہوگا ہمارے جو اعمال ہیں ہم کتنے بھی بڑے سے بڑے عمل کریں دین کے لیے وہ کافی نہیں ہے وہ اس جنت کے قابل بھی نہیں ہے کہ اللہ کا فضل ہوگا ہم زیادہ سے زیادہ عمل کریں دین پر چلے تاکہ ہم وہ جنت الفردوس پا سکیں پھر آگے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں آپ بھی انتظار کریں یہ بھی منتظر ہیں الحمد للہ یہاں پر ہماری سورہ دکھان کمپلیٹ ہو گئی اب سورہ جاسیہ یہ فورٹی فائیو نمبر سورہ آتی ہیں اور اس میں چار رکو ہیں اور آیا تھرٹی سیون ہیں اجاسیہ کا مطلب ہوتا ہے گھٹنے کے بل بیٹھنے والے یا گھٹنوں کے بل گری ہوئی کوئی چیز گھٹنوں کے بل گری ہوئی اس کو کہتے ہیں جاسیہ رکو نمبر تین میں جاسیہ کا لفظ آیا ہوا ہے اسی لیے اس سورے کا نام سوریہ جاسیہ ہے یہ سورہ بھی حامیم سے شروع ہوتی ہیں اسی لیے اس کا پہلا موضوع کیا آئے گا دعوت القرآن قرآن کی طرف دعوت اور اس میں پہلی امتوں کے بارے میں بھی آتا ہے اور آخرت کی زندگی کی مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ عزت جو ہے وہ کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی اتباع میں ہے اگر اس کو فالو کریں گے تو عزت ملے گی چلے شروع کرتے ہیں رکو نمبر ون ہے آیات نمبر ون ٹو الیون تک جس میں کتاب اللہ کی اتباع نہ کرنے سے ذلت ہوگی اس کے بارے میں آتا ہے یہ قرآن اللہ عزیز و حکیم نے نہایت اہتمام سے اتارا ہے اور جس توحید کی یہ دعوت دے رہا ہے اور جس روز جزا سے یہ ڈرا رہا ہے اس کے دلائل اس کے پروفس آسمان اور زمین میں موجود ہے چپے چپے پہ موجود ہے انسان کی خلقت رات اور دن کا آنا جانا بارش کا برسنا زمین میں نباتات کا اگنا ہواؤں کی جو گردش ہے وہ غرض ہر چیز میں توحید اور مرنے کے بعد کی زندگی کے نشان موجود ہیں ان چیزوں پہ غور کریں جو ابھی میں نے بتائی اس پہ غور کرے اس میں دو نشانات نظر آئیں گے ایک تو توحید کے بارے میں نظر آئے گا اور دوسرا مرنے کے بعد دوسری زندگی کی نشانی اگر یہ نشانیاں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تو اور کون سی بات ہے جسے سمجھے اور مانے افسوس اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جس نے جھوٹ کو اپنا پیشہ بنا لیا ہر نہایت جھوٹے گنہ گار کے لیے ہلاکت ہے وہ اللہ کا کلام سن کر اس طرح چل دیتا ہے گویا کوئی بات سنی ہی نہیں ہم اپنا بھی جائزہ لیں کہ جب قرآن سنتے تو ہم کیا کرتے ہیں انسنی کرتے ہیں اس کیٹیگری میں تو نہیں آتے بہرحال اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے پھر رکو نمبر ٹو ہے آیات نمبر ٹویلو سے لے کے ٹوینٹی ون تک جس میں اللہ کی شریعت کی اتباع لازم ہے یہ بتایا گیا ہے اللہ نے تمہارے لیے سمندر کام پر لگا دیے تاکہ تم کشتیوں پر سوار ہو کر حلال روزی تلاش کر سکو صرف یہی نہیں بلکہ ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے پھر آگے فرمایا ایمان والوں کو چاہیے کہ آخرت کے انکار کرنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دے ان کی پرواہ نہیں کرے کہ وہ کیا بول رہے ہیں جو اچھے عمل کرے گا اچھا بدلہ پائے گا اور جو برے عمل کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا جو کرے گا ہم نے ان سے پہلے بنی اسرائیل کو کتاب بھی دی حکمت بھی ادا کی اور ساتھ ساتھ نبوت بھی دی تھی انہیں عمدہ رزق ادا کیا تھا اور انہیں اس دور کے تمام انسانوں پر فضیلت بھی عطا فرمائی تھی مگر ان لوگوں نے حق آ جانے کے بعد جان بوجھ کر اس کا انکار کیا انہیں پتہ تھا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہے یہ سب پتہ تھا لیکن پھر بھی انہوں نے جان بوجھ کر ان کا انکار کر دیا ان کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا پھر ہم نے آپ کو شریعت دے کر بھیجا ہے آپ شریعت کی اتباع کریں اور آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو علم نہیں رکھتے یعنی خواہشات کے پجاریوں کا ساتھ نہ دیں وہ آپ کے کچھ بھی کام نہ آ سکیں گے یہ قرآن اس میں لوگوں کے لیے دانائی کی باتیں ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو یقین کرنے والے ہیں ان کو ہی صرف ہدایت ملے گی اور اللہ کی رحمت میں ہوں گے وہ جو یقین کرتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم بروں اور اچھوں کی زندگی اور موت ایک جیسی کر دیں ان کی موت اور زندگی بالکل الگ ہے اس کے بعد رکو نمبر تھری ہے آیات نمبر ٹوینٹی ٹو سے لے کے ٹوینٹی سکس تک جس میں خواہشات کی پیروی کرنے والوں کے باتوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کس طرح سے بات کرتے ہیں ان لوگوں نے تو خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے کہتے ہیں کہ آخرت کا کوئی وجود نہیں اور زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرتا ہے یعنی آخرت اور قیامت کوئی چیز ہی نہیں ہے زندگی کا تعلق صرف اسی دنیا سے ہے یہی مانتے وہ لوگ ہم تو زمانے کی گردش میں مرتے ہیں جب ان کو دلائل کے ساتھ بات سمجھائی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو ایک کام کرے ہمارے جو باپ دادا تھے ان کو زندہ کر کے لے آؤ تو پھر ہم مانیں گے دیکھیں ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی نا وہ ایسی باتیں کرتے ہیں اور آج بھی ایسے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ان کو بتا دے کہ زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں ہیں یعنی اکثر لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہے قیامت کے دن اللہ ان کو اٹھائے گا ان کو زندہ کرے گا اس کا ایک دن مقرر ہے تم جب چاہو اس وقت نہیں زندہ کیا جائے گا یاد رکھے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے جیسے اگر کوئی بچہ ایک یا دو مہینے کا ماں کے پیٹ میں ہے اور اگر کوئی کہے کہ یہ بچہ مجھے کل کے کل نو مہینے کا صحیح سلامت چاہیے کیا ایسا ہو سکتا ہے اور اگر کوئی ایسا بولے بھی تو کہیں گے یہ بیوقوف انسان ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے یعنی دنیا کے معاملات میں تم ایکسپٹ کرتے ہو کہ اس چیز کا وقت مقرر ہے لیکن جب قیامت کی بات آتی ہے دین کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ابھی کے ابھی قیامت کیوں نہیں آتی ہمارے باپ دادا کو تم زندہ کر کے کیوں نہیں لاتے ارے بھائی اس کا کوئی وقت مقرر ہے اس وقت پر ہی وہ زندہ ہوں گے جب اللہ چاہے گا جب قیامت آئے گی پھر رکو نمبر فور ہے آیات نمبر ٹوینٹی سیون سے لے کے تھرٹی سیون تک اور یہ جو رکو ہے وہ سورہ جاسیہ کا لاسٹ رکو اور ایون ٹوینٹی فائیو جوز ہے اس کا بھی لاسٹ پارٹ آتا ہے لاسٹ رکو آتا ہے جس میں مذاق اڑانے والوں کا انجام بتایا گیا ہے قیامت کے روز اہل باطل بڑے نقصان میں ہوں گے باطل پرست کوئی فائدہ نہیں اٹھانے والے نقصان میں ہوں گے ہر شخص کے ساتھ اس کے اعمال نامے کے مطابق سلوک ہوگا جو کچھ عمل کیا تھا اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا ایمان والے نیکوکار اللہ کی رحمت میں ہوں گے جنتوں میں ہوں گے اور کافر ذلیل ہو جائیں گے ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو یہ تکبر کرتے تھے کہتے تھے بس بس نہیں سناؤ ہم کو تکبر دکھاتے تھے یہ کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے تو اب پتہ چلا قیامت کیا چیز ہے لیکن جس وقت پتہ چلے گا اس وقت تم کوئی بھی عمل نہ کر سکو گے جب قیامت آئے گی تو یہ بدعمالیہ ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گی اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا تھا مذاق اڑاتے تھے یہ دنیا کی زندگی نے ان کو فریب دیا ہے آج ان کی توبہ قبول ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی پھر آگے فرمایا الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم الحکیم کیا مطلب ہے ساری حمد و ثنا اللہ کے لیے ہیں کون ہے وہ اللہ وہ ہے جو زمین اور آسمان اور ساری مخلوق کا رب ہے اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہ غالب اور دانا ہے تم اپنے آپ پہ تکبر کرتے ہو ارے بڑائی تو صرف اللہ کے لیے ہیں الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ یہاں پر ہمارا ٹوینٹی فائیو جز پچیسواں پارہ کمپلیٹ ہو گیا الحمد للہ رب العالمین